حضرت عبداللہ بن حبشی خسامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا ایسا ایمان جس میں ذرہ بھر شک نہ ہو وہ جہاد جس میں کسی قسم کی خیانت نہ ہو اور نیک و پاک حج سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو نواسی